اگر آپ پہاڑوں پر گئے ہوں گے تو پہاڑوں پر جو ویلی ہوتی ہے یعنی پہاڑ کے نیچے جو دامن ہوتا ہے جس کو ہوتے ہیں ویلی میدان جو ہوتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے ہیں سب پتھر گول ہوتے ہیں گول کا مطلب ایک دم راؤنڈ نہیں لیکن سیمی راؤنڈ چھوٹے چھوٹے چھوٹے بے شوار پتھر یہ کیا ہے یہ اوپر سے جو گلیشیئر ہوتا ہے اوپر جو برف ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے تو پانی یعنی اسٹریم بہتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف تو جب یہ پانی بہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سے پتھروں کو ٹکڑے لے کے چلتا ہے جو کہتے ہیں راک اسٹونس راک اسٹونس اس کے اس کے دھارے بنا شروع ہوتے ہیں اوپر سے نیچے تک پہنچنے کے لیے تقریباً ایک ہزار میٹر کا راستہ طے کرتے ہیں وہ یعنی گلیشیئر سے نیچے پہنچنے کے لیے یہ راک اسٹونس ہوتے ہیں وہ تقریباً ایک ہزار میٹر راستہ طے کرتے ہیں اس بیچ میں وہ جگہ سے ان کو ٹکراتے ہیں پانی کے دھارا ان کو پڑتا ہے تو مولڈ ہوتے رہتے ہیں بولڈ ہوتے رہتے ہیں بولڈ ہوتے رہتے ہیں نیچے پہنچتے پہنچتے وہ گول ہو جاتے ہیں جب چلتے ہیں تو گول نہیں ہوتے نیچے پہنچ کے گول ہو جاتے ہیں یہ گائے نیچر میں ایک ایک مثال دی گئی ہے آپ کو کہ کس طرح سے تم اپنے آپ کو بناؤ ایک نیچر میں ایک دیا گیا ہے یعنی راک جو ہیں وہ تو فزیکل لا کے تحت بنتے ہیں فزیکل پروسیس کے تحت بنتے ہیں اور انسان جو ہے وہ بنتا ہے خود اپنے اندر ایک انٹلیکچل پروسیس جاری کر کے یعنی ایک, یعنی ایک, ایک, پتھر کو مولڈ کرنے کے لیے ایک ایک نیچرل پروسیس چاہیے آپ کو مولڈ کرنے کے لیے آپ کو خود اپنے اندر ایک پروسیس جاری کرنا ہوگا انٹلیکچل پروسیس